السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت نمبر چالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ترجمہ دیکھیے آیت کا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا ترجمہ امام سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہے اولاد یعقوب اے اولاد یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور تم میرے وعدے کو پورا کرو کو میں تم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو اب اس آیت کو مطابق کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل جیسے میں نے عرض کیا کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعنی ان کا دوسرا نام اسرائیل آگے جو ان کی اولاد چلی ہے پھر وہ اسرائیل کہلائے بنو اسرائیل کہلائے تو قرآن میں جا بجا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کے الفاظ آتے ہیں تو جہاں بھی یا بنی اسرائیل قرآن میں آئے گا آپ نے پہلے بھی سازہ سے پڑھا ہوگا اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ان میں ایک تھی بی بی یہ تھی مصر کی ان سے جو نسل چلی ہے ان کے بیٹے تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مشہور واقع ہے کہ جب آپ ان کو پہاڑوں میں چھوڑ آئے تھے پھر ان کی کیوں کے رگڑ سے زمزم چلا پیدا ہوا زمزم کا کنواں بنا وہاں پہ تو حضرت بی بی حاضرہ کے بطن سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک نسل اسماعیلی کہلائی اور دوسری بیوی تھی آپ کی سارا جو عراق کی تھی عراقی مشہور ہوئی حضرت سارا یہ آپ کی دوسری بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور یہ یہود جتنے بھی ہیں سارے بنی اسرائیل ہیں یہود بھی جتنے بھی تھے اس کی وجہ تسمیہ مختصرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چونکہ دو سے ان کے بھی بارہ بیٹے تھے اور جو سب سے بڑا بیٹا اور سمجھدار بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا تو اس کی جو آگے اولاد کے لیے ان سب کو یہودا کہا جاتا ہے بہرحال یہودی کہیں یا اسرائیلی کہیں کہیں جو بھی یہ اولاد یعقوب ہی کہلائے گی تو اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اے اولاد یا تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں کیا نعمتیں کی ہیں شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں على آبائكم من الانجاء من فرعون وصلت البحر وتضليل الغمام وغير ذلك جو تمہارے آبا پر میں نے نعمتیں کی ہیں تمہارے آبا پر یعنی فرعون کے وقت میں جب فرعون بادشاہ تھا اس سے نجات دی تمہارے آبا کو ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو ان کو بچایا حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں وصلت البحر اور سمندر کو پھاڑ کر رستے بنائے اللہ نے الغمامی اور بادلوں کا سایہ ہوتا تھا ان کے اوپر یاد رکھیے گا بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر آتا ہے جتنی نعمتیں اور جتنی ڈھیل اللہ نے اس قوم کو دی ہے اتنی نعمتیں کسی کو نہیں ملتی اور بار بار یہ سرکشی کرتے رہے یہ بغاوت کرتے رہے بار بار یہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا بہت نوازا بہت نوازا تو شکر میں بتا آتی اب تم کیا کرو کہ میری فرما برداری کرو شکر ادا کرنے کے ساتھ اور دی اور تم اس آدھے کو پور پورا کرو اللہ عہد تو میرے ایمان ہے جو میں نے تم سے وعدہ دیا تھا ایمان لانے کا دل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو وعدہ لیا تھا اس کو پورا کرو اور جب دیکھو نا اب یہ نعمتی اللہ کی اصل میں یہ خطاب ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ مخاطب ہیں یہاں وہ مخاطب ہیں کہ تمہارے آبا پر ہم نے جو نعمتیں کی ہیں پھر تو رات کے اندر ذکر آیا تھا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہوگا خاتم النبیشین بن کر آئیں گے اے یہود کی جماعت تم نے ان پر ایمان لانا یہ تمہاری تو رات میں منصور تھا یہ وعدہ میں نے تم سے لیا تھا رات کے اندر تو تم اس کو پورا کرو پھر آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر ایمان لے کر آؤ تو اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے ایمان لے کر آؤ گے اللہ کے آخری نبی پر تو پھر آج میں بھی وعدہ پورا کروں گا اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس پر ثواب دوں گا کہ تم ایمان لے کر آؤ گے اس ثواب کے بدلے میں پھر تمہیں جنت دوں گا جنت میں داخل گا تم اپنا وعدہ پورا کرو ایمان لانے کا میں ایمان کے بدلے تمہیں جنت دوں گا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں ای آیا فرہ اور یاد رکھو کہ صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے خاتون وفاقی اس وعدے کو چھوڑ کر اس کو اگر تم نے وفا نہ کیا تو اس بارے میں مجھ سے ڈرو تو نہ غیری میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو وعدے کی پاسداری کے اندر مجھ سے ڈرو تو آمین بنا انزل تو جبل لنا ما حکم بلا تکون اب رسا سے نہیں بنا تشکروں کی آیا کی سامان بلیلا وہی آیا کہ کسی کا مائک چل رہا ہے اس کو بند کر دیجیے آواز نہیں آ رہی اچھا بھائی وہ بیما تم تملیما محاقم اور تم ایمان لے کر آؤ بیما تو اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا اور اس حال میں کہ وہ چیز جو میں نے نازل کیا وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی بھی جو تمہارے پاس ہے ولا تکون اول کافی نہیں اور تم اول اول اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ ولا تشترو بھی آیاتی سمن خلیلا اور تم میری آیتوں کو مت بیچو روح کرو سمن خلیلا سمن خلیل کے ریبن آیا ستن اور تم مجھ سے ہی ڈرو اس آیت کو علامہ مسجد کی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق دیکھیے وہ آمین و بمنا انزل تو اللہ فرماتے ہیں تم ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا اللہ نے کس کو نازل کیا آخر میں قرآن کو تو قرآن پر ایمان لے کر آؤ مصدق علامہ آپ وہ کیسی کتاب ہے جس کو میں نے نازل کیا کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پاس مراد تورات یعنی جو تورات تمہارے پاس ہی تمہارے اباؤ اجداد میں پڑی ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات برحق کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ سچے نبی پر نازل ہوئی ہے لہو کی توقع تو تورات جو ہے وہ قرآن کے موافق ہے قرآن تورات کے موافق ہے تو رات کے اندر توحید کا ذکر تھا نبوت کا ذکر تھا تو قرآن کے اندر بھی توحید اور نبوت کا ذکر ہے تو مانو پھر اس پر ایمان لے کر آؤ اور تم اول اس کے انکاری نہ بنو من اہل کتاب یعنی اہل کتاب میں سے تم اس کے اول انکاری نہ بنو ظاہر بات ہے کہ تمہاری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے تو جب تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے تو ہاں اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تم اس کا انکار کر رہے ہو اور تمہیں دیکھ کے جو تمہاری آنے والی بعد والی نسلیں ہیں وہ تمہیں دیکھ کے اس کا انکار کریں گی تو تم چونکہ اول انکار کرنے والے ہو اور سب کے انکار کا سبب بھی تم ہی بنے ہو لہٰذا اس چیز سے بچو اول اول انکار کرنے والے نہ بنو ولا تشترو بھی آئی میرا خل سکم رکھوں کیونکہ جو تمہارے پیچھے آئیں گے وہ تمہارے تابع ہوں گے اس محو کم تو ان کا گنا بھی تمہارے ہی ہے کیونکہ تم سبب بنے ہو اس کے انکار کرنے کا تو پیچھے والے تمہیں دیکھ دیکھ کے انکار کریں گے قرآن کا ولا تشترو بھی آیاتی سامان فریدا ولا تشترو اے تبدیلو تو میری آیات کو مت بدلو اللہ کی کتاب جو تمہاری کتابوں یعنی تورات میں موجود ہے وہ کیا ہے منا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف جو صفات تورات میں بیان کی گئی ہیں تم ان کو مت بدلو ان کو مت فروخت کرو سمن قلیلہ سمن قلیل کے عبض اے عبض یسیر من الدنیا جو دنیاوی طور پہ تمہیں تھوڑا سا عبض ملے گا اس کے بدلے میں ان آیات کو مت بیچو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابتدائی اسلام میں اور ویسے بھی سرزمین عرب کے اندر جزیرت العرب میں جو مسلمان قوم تھے مسلمان لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے بہت کم اس وقت کے علوم و فنون کو مسلمان بہت کم جانتے تھے سادہ لوگ یہود بڑے شاطر تھے یہود جو تھے اس وقت کے علوم و فنون تمام پر ان کو کمال حاصل تھا اس وقت ہوا کیا کیا, کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو سادہ لوگ جو مسلمان تھے چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہود و نصارہ پڑھے لکھے ہیں یہ سادہ لوگ مسلمان ان کو لے کے ان یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے بتاؤ کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہودی چونکہ وہ ان کے علم سے مسلمان پہلے ہی مروب تھے اب وہ ظالم ایسی چال بازی سے کام لیتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری بات مانیں گے وہ کرتے کیا تھے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی تورات میں مزدور تھی ان کو بیان نہیں کرتے تھے بدلے میں گھما پھرا کر بات کرتے تھے ایسے ہیں ایسی ہے یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے اور چونکہ اور مسلمان پہلے ان کے علم سے مروب تھے بات مان لیا کرتے تھے ان تو اس لیے فرمائے سے منافع کے عبض تمہیں کیا ملے گا زیادہ زیادہ سے لوگ تمہاری بات مانیں گے تمہاری طرف داری کریں گے بس تھوڑے سے علم کے بدلے میری آیات کو مت بیچو چھوڑ کے جن کے اندر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا ہے ایسا نہ کرو یہ کام غلط ہے فلا بھی آیا کی سمن ایک تو تشریح اس کی یہ ہے اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں شریع سزائیں تو رات میں کہیں ہوا کرتی تھیں وہ جب کسی بڑے کی باری آتی کسی رئیس کی باری آتی جب وہ شریف سزا کا مکلف بنتا جب اس پہ شریف سزا نافذ کرنے کا وقت آتا تو وہ اپنے علماء یہودیوں کے پاس روپے پیسے مال و دولت لے کے جاتا اور کہتا تھا کہ اس حکم کو مٹا کر کوئی اور لکھ لو یہاں تو روپے پیسے لے کے وہ حکم مٹا کر اس کی جگہ پہ دوسرا لکھ دیا جاتا تھا شری سزا اس سے معاف کر دی جاتی تھی ایک تشریح یہ ہے تو یہود یوں چال بازیوں سے کام لیا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا بلا تشترو بھی سمن پڑے گا دنیا کے تھوڑے سے منافع کے میری آیات کو مت بیچو یہ کام ٹھیک نہیں ہے تم مت چھپاؤ میری آیات کو اس چیز کے فوت ہونے کے کہ جس کو تم اپنے کم درجہ لوگوں سے لے لیتے ہو یعنی روپے پیسے لے لیتے ہو اور مجھ سے ڈرتے رہو خاتون سیزا لے کر اس معاملے میں تم مجھ سے ڈرو میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو کیونکہ الام میں ہوں معبود میں ہوں کائنات کو بنانے والا میں ہوں تو مجھ سے ہی ڈرو کسی اور سے مت ڈرو ولا الحق الحق وانتم تعلمون ولا تلبس الحق اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ الحق الحق اے لا اور تم حق کو مت چھپاؤ ان تم تعلمون اور تم جان رہے ہوتے ہو مت ملاؤ حق کو حق کیا ہے جو میں نے تم پر نازل کیا بل باطل باطل کے ساتھ جس کو تم خود گھڑتے ہو یعنی تورات کو میں نے نازل کیا ہے اور وہ چیزیں کہ جو تورات میں تم نے خود سے ایڈ کر لی ہیں جمع کر لی ہیں یوں حق اور باطل کو آپس میں خلط مرت مت کرو وہ الحق کا اے بلا الحق کا اور تم حق کو بھی مت چھپاؤ حق کیا ہے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تو رات کے اندر میں نے بیان کر دی ہیں ان کو لوگوں سے مت چھپاؤ ایسا نہ کرو حالانکہ یہود کی جمع تمہیں معلوم ہے اے بنی اسرائیل تمہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں آپ کا تشریف لانا آپ پر قرآن کا نازل ہونا آپ کا صدق آپ کا عدل اور قرآن کی سچائی قرآن کی حقانیت تم جانتے ہو اس بات کو تمہاری کتاب تو رات میں موجود ہے یہ ساری باتیں سچی ہیں تم جان بھی رہی ہوتے ہو اور جان بوجھ کے حق کو چھپاتے بھی ہو حق اور بادل کو آپس میں خرچ کرتے ہو تو ایسا مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں الفیے یہ جو یہودی تھے آپ آگے پڑھیں گے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اور بڑا دلچسپ ان کے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر انعامات کیے کیسے کیسے ان کو سمجھایا اور کیسے کیسے انہوں نے روگردان کی کیسے کیسے عجیب عجیب واقعات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں حضرت علیہ السلام ان کو کوہ دور پہ لے کے جاتے ہیں کہاں وہ وہ فرمائش کرتے ہیں یہ تو اللہ کی آواز نہیں اللہ ہمارے سامنے آئے پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم بات مانیں گے یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ پڑھیں گے ان پورا سفارہ انہیں کی جو ہے وہ کرتوتوں میں گزر جائے گا تو بنی اسرائیل آج کے سبق میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ اولاد یعقوب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور پھر یہ اسرائیلی نسل کہاں سے چلی بی بی سارا سے بی حاجرہ سے نہیں اما حاجرہ سے تو اسماعیلی نسل چلی ہے جس کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر آگے وہی نسل قریش کہلائی ہے اور بی بی سارا سے جو نسل چلی ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب کی جو نسل چلی ہے ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی آگے جی واقعی مسفلات وعات الزکات ورکعو مع الراکعین اور تم نماز قائم کرو زکات ادا کرو ورکعو مع الراکعین اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو رحمت رحمۃ اللہ علیہ تشریف ہیں محمد یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کون ہیں یعنی حضرت محمد اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چونکہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اے یہودیو تم بھی نماز پڑھو جی اچھا اس میں ایک بات ہو جائے اگلی آئے قبول لیکن سے پہلے ایک بات آپ اور سمجھ لیجیے یہاں پہ قرآن میں آیا ہے رکو کرو یاد رکھیے گا یہودیوں کی بھی نماز تھی تو رات کے ساتھ ساتھ نماز تھی لیکن اس نماز میں رکو نہیں تھا سجدہ تو تھا ان کی شریعت میں لیکن رکو نہیں تھا تو رکو جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے اندر ہے رکو بھی ہے اور سجدہ بھی ہے اس لیے یہاں پہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نماز وہ پڑھو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے اب ان پر ایمان لے کر آؤ پھر ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو اور نماز بھی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے پڑھی جی۔ تو یہ آیت ہوگی تینتالیس باقی انشاءاللہ آیت نمبر چوالیس سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ پریشانی نظر ابھی آیا ان شاء اللہ